جی آپ پوچھیں سر یہ ایک ہفتے پہلے دوست سے ملاقات ہوئی تھی اس نے کہا کہ میرا آپریشن ہوا ہے اس کے یہاں سے ہاتھ کے اوپر سے گوشت ہٹ گیا تھا تو ڈاکٹر نے جس پیر سے اس کا گوشت نکال کے یہاں پہ اور کھال لگائی تو یہ شرن جائز ہے کہ نہیں ہاں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی کھال اگر کہیں سے نکل جائے تو اسی کے جسم کی کوئی کھال کہیں سے نکال کر اگر اس کو لگا دیا جائے تو اس میں شرن اس کے خلاف کوئی فتوا نہیں ہے